حسین بن منظر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شراب کے حد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس ضرب ماری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی سے پورا کیا اور سب ہی سنت ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نے مفہوم یہ بیان کیا کہ اس معاملے کی سختی اور شدت اسی کے سپرد ہونی چاہیے جو اس کی نرمی اور راہ سے مستفید ہوتا ہے امام ابو داود اللہ کہتے ہیں کہ حسین بن منظر ابو ساسان اپنے قوم کا سردار تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکاسی